حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اس روایت میں اضافہ کیا اور جب وہ قیرات کرے تو تم خاموش رہو امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ وَإِذَا قَرْعَ قرآن یعنی جب امام قیرات کرے تو تم خاموش رہو محفوظ نہیں ہے اور ہمارے نزدیک یہ ابو خالد کا وہم ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر 604